شعبہ نے ہمیں قطادہ سے اسی اسی کے ساتھ طرح حدیث ہے اور اس میں مزید یہ کہا تو اللہ نے اس گنہ کاروں کی بستی کو وہی کر دی کہ تو دور ہو جا اور اس نیک لوگوں کی بستی کو وہی کر دی کہ تو قریب ہو جا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دس